وہ فرماتے ہیں ادونی استجب لکم مجھ سے مانگا کرو میں دعا و پکار سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور تو چھوڑو اگر تو دل کے گہرائیوں کے اندر ایک سوچ بھی لا رہے ہو تو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں میں علیم ہوں بے ذات صدور ہوں تمہارے سینے کے اندر رازوں سے بھی واقف ہوں مت پکارو تب بھی میں تمہاری مجبوریاں سمجھ رہا ہوں تو تم اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو کہ جب تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ جی مردے سنتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے سوائے شرک کے پوچھنے کے تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام سے پیسہ لوٹ کر کے اس کو جہنم میں بھیج رہے ہو ظلم کر رہے ہو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مولویت آج کل بن گئی ہے جس طرح انہوں نے اپنے قوم کو تباہ کر دیا اس طرح آج کا مولوی اپنی قوم کو تباہ کر رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں یہی ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء کی ہمیں تعلیم ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ سے مانگو مردوں سے مت مانگو یہ اب نو نمبر میں مفتی اعظم دیوبند یہ سورے دیوبند کے علماء ہے پہلے میں نے بتا دیا مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ پہلے میں نے شاہ کا فتویٰ بتا دیا مولانا شاہ محمد اسحاق کا فتویٰ بتا دیا تیسرے نمبر پر مفتی رشید احمد گنگوہی کی چار کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا چوتھی نمبر پر علماء دیوبند کا بانی اور بڑا مولانا قاسم نوتوی کا فیصلہ میں نے ان کی چند کتابوں سے سنا دیا ساتویں نمبر پر مولانا انور شاہ کشمیری کا حوالہ سنا دیا اور اس کی کئی کتابیں پیش کی آٹھویں نمبر پر مفتی کفایت اللہ دہلوی کا حوالہ اس کے تقریباً پانچ چھ حوالے میں نے دے دیے اب نو نمبر پر مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان کا حوالہ سن لو آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک نہ ایک دن چوری تلے آئے گی آخر تم کس کس کتاب کا انکار کرو گے تم لوگوں کو کیا دھوکہ دو گے مفتی اعظم لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا کہیں ایک جگہ میں کوئی حوالہ دیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں مجھے تصریح نہیں ملی بس یہ لوگ وہاں چمٹ گئے دیکھو دیکھو کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کی تصریح نہیں اللہ کے بندے آج ایک عالم نے کہا کہ مجھے تصریح نہیں ملی ضروری ہے کہ کل بھی نہ ملے پرس ہو سکتا ہے دس دن کے بعد اس کو تصریح مل گئی ہو ہو سکتا ہے سال بعد اس کو تصریح مل گئی ہو جب دوسری جگہ میں انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ سننے کا قائل نہیں تو سمجھ جاؤ نا کہ تصریح مل گئی ہے لیکن وہ پیر پچھلی عبارت کے اوپر ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں نہیں اس لیے کہ اس سے اس کا کام بنتا ہے قبر کے اندر ان لوگوں کا دندا چل رہا ہے سوری دنیا میں دیکھو یہ قبروں کے اوپر دن میں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں یہ کوئی کھانے والا ہے نا یہ کس کے جھولی میں جاتے ہیں ان کے ناموں پہ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں اب اگر وہ لوگ مردوں کے سامنے تمہیں لا کھڑا نہ کرے تو پھر تم ووٹ کہاں دو گے ان کا دندا اسی مردوں پہ چل رہا ہے لوگ آتے ہیں شکرانے ڈالتے ہیں اور یہ لوگ کھاتے اور پیتے مزے کرتے ہیں اور اسی طرح علاقوں میں گھومتے ہیں ان کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں فلان کا پوتا آیا ہے فلان بابا کا پوتا آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ماننے والا تھا وہ گداگر تھا اللہ اکبر تو مفتی عزیز الرحمان دیوبندی جل تین صفحہ نمبر دو سو اکاسی پر لکھتا ہے کہ امام صاحب کا مذہب مشہور آدم سما کا ہے ایک جگہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں تصریح نہیں ملی تو یہاں جل تین صفحہ دو سو اکاسی پر جب آیات معلوم ہوتا ہے تصریح اس کو مل گئی ہے اس لیے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب مشہور کیا ہے عدم سما اور اموات کے مردے نہیں سنتے پہلے نہیں ملا تھا اب مل گیا چنانچہ موصوف ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں فتح درلون دیوبند جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو ستاسٹھ وہ کہتے ہیں ان قصوں میں نہ پڑھیں اور اس کو کسی عالم سے سمجھ لیں اور یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے لہذا حدیث شریف میں تعویل کرنا مناسب ہے کہتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھ لو قرآن نے مردوں کے سننے کا انکار کیا ہے جب قرآن انکار کرے تو رسول اللہ اس کا اقرار کر سکتا ہے کبھی نہیں اب اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اقرار نظر آتا ہے تو اس کا معنی میں تعویل کریں گے اس لیے کہ رسول اللہ کا مقابلہ نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں فتح دارلوم دیوبند جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو اکتالیس پر کہتے ہیں سماع موتا خود مختلف انفی ہے حنفیہ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ کی کا بھی یہی مذہب ہے اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں سماع موتا مختلف انفی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے نہیں اختلافی کا معنی میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قلیب بدر کے کفار مقتولین نے سنی یا نہیں سنی اختلاف اس میں تھا اس کے بعد کسی مردے کے نہ سننے میں اختلاف نہیں ہے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں عائشہ صدیقہ بھی اس کا انکار کرتی ہیں اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں کس چیز پر دال ہیں انکار سما پر یعنی قرآن بھی اس کا منکر ہے قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں پھر لکھا ہے فتح دارلوم دیوبند جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹھتیس تقریباً یہ اس کا چوتھا حوالہ ہے لکھتے ہیں ان کلا تسم الموتا وغیرہ نصوص سے آدم سما ظاہر ہے فن عدم السما استلزم عدم السما وہ قول محقق الحنفیہ کہتے ہیں کہ ان نقلاسم اور موتا وغیرہ سے سماع موتا بالکل ظاہر ہے اور کہتے ہیں کہ نہ سنانا نہ سننے کو مستنظم ہے اور یہ احناف کا محقق قول ہے ایک اور جگہ پانچواں حوالہ دیکھو فتوا دارلوم دیوبند جیل تین سفا چھیانوے میں پیر لکھتے ہیں سماع موتا ثابت نہیں بلکہ عدم سما پر قطعی وارد ہے کہتے ہیں سماع موتا ثابت نہیں اور نہ سننے پر دلا دلیل قطعی نازل اور وارد ہے قال تعالی وما انت بمسمع من فی القبور وقال تعالی انک لا تسمع الموتا یہ مفتی عزیز الرحمن دیوبندی ان آیات کا استعمال اور ان سے دلیل پکڑ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان آیت میں تو سننے کی نفی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ ان آیت میں سننے کی نفی ہے تمام امت مفتی رشید احمد گنگو ہی کہتے ہیں کہ سننے کی نفی ہے امام ابو حنیفہ اور فتح القدیر اور دیگر فقہ کی محققین کہتے ہیں کہ سننے کی نفی ہے مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں سننے کی نفی ہے مفتی عزیز الرحمان کہتے ہیں سننے کی نفی ہے ہمارے یار لوگ دیوبند کے نام پہ ووٹ مانگنے والے چندے مانگنے والے کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں سننے کی نفی نہیں ہے ان کی نظریں خراب ہیں اس کیا کریں نظر ٹھیک ہے نبز خراب ہے نبز چھٹا حوالہ دیکھ لو فتح درلوم دیوبند کی محشی مولانا ظفیر الدین صاحب فتح درلوم دیوبند جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو چوالیس میں شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر ایک سو انہتر کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں لأن المیت لا يسمع بنفسه والقرب والبعد سواء یعنی میت تو خود نہیں سنتا نزدیک سے اسے بلانا اور دور سے بلانا یکسان ہے کسی حال میں میت نہیں سنتا کہتے ہیں کہ مردے کو قریب سے پکارو یا دور سے پکارو مگر مردہ نہ قریب سے سنتا ہے اور نہ دور سے سنتا ہے یہ کون کہتا ہے دارالعلوم دیوبند بند کے مفتی مفتی ظفیر الدین اور مفتی عزیز الرحمان کا مدلل فتویٰ ہے شرح فقہ اکبر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے مزید حوالہ ملاحظہ کیجیے تقریباً یہ ساتواں یا آٹھواں حوالہ ہے فتوائے دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر دو سو اکیاسی وہ لکھتے ہیں کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ بھئی ایک مولوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روح بدن میں نہیں ہے یہ قبر کے اندر جو بدن پڑا ہوا ہے اس میں روح نہیں ہے اور نہ یہ سنتا ہے کہتا ہے ان کی پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں اب مفتی عزیز الرحمان دیوبندی ان کا جواب یوں دیتے ہیں امام مسجد مذکور کا عقیدہ دربار روح مبارک کے پیغمبر و ارواح مومنین صحیح ہے کہتے ہیں کہ جس امام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مٹی کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے اس میں روح نہیں ہے نہ رسول اللہ کے جسم میں اور نہ دیگر مومنین کے جسموں میں کہتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے یہ کون کہہ رہا ہے مفتی عزیز الرحمان دیوبندی شاید وہ بھی پنچپیری ہو شاید ان کو بھی تم گالی دو اور استمداد سی بھی درست نہیں سوال میں لکھا ہے کہ قبروں سے مانگنا کیسا ہے کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور سمائے محتا میں بے شک عائشہ صدیقہ نے انکار کیا ہے کہتا ہے کہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ عائشہ صدیقہ نے سننے مردوں کے سننے کا انکار کیا ہے وما انتم بے اسما کی تعویل ما انتم بے عالم منہم سے فرمائی ہے اور انہیں آیات ان بمسمع من فی القبور سے استدلال فرمایا ہے اور یہی مذہب مشہور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے الغرض امام مسجد مذکور کے پیچھے نماز صحیح ہے کچھ کراہت نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا مفتی اعظم دیوبند ایک اور فتویٰ اس کا دیکھ لو فتح دار العلوم عزیز الفتاوا دیوبند جو ماہ سفر تیرہ سو چھپن ہجری میں شایا ہوا جل تین صفحہ چودہ میں لکھتے ہیں سمائے موتا امام ابو حنیفہ کی نزدیک ثابت نہیں ہے دیکھو ان دونوں حوالوں میں مفتی صاحب نے امام ابو حنیفہ کا مسلک آدم سما لکھا مگر کچھ دل کے ٹھیڑے بس ایک حوالہ کا رٹ لگانے پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو تصریح نہیں ملی بھائی ہزار تصریحیں انہوں نے کر دی وہ جو کہا تھا کہ مجھے تصریح نہیں ملی وہ کسی زمانے کی بات تھی جو بعد میں دس جگہ انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک نہ سننا ہے تو یہ تصریح نہیں ہے اور ہے کیا اللہ اکبر ایک اور جگہ اور آخری جگہ دیکھ لو عزیز الفتاوا دار المفتی ماہ حجہ تیرہ سو چھپن ہجری جلد تین صفحہ چھیانوے پہ لکھتے ہیں یہ واضح رہے کہ حد سے زیادہ جو امر تجاوز کرتا ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے جیسا کہ تعظیمی قبور کا رواج ہو گیا ہے یہاں تک کہ ان پر غلاف اور چادریں ڈالی جاتی ہیں اور یہ امور اکثر مفضی اور دوائی شرک ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے شرک بنتا ہے کما ہوا مشاہد جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سماع میت ثابت نہیں ہے کہتا ہے کہ مردوں کا سننا ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں بلکہ عدم سما پر نس قطعی وارد ہے لکھتے ہیں کہ نہ سننے پر پکی دلیل قرآن نے دی ہے قال اللہ تعالی بمسمع من فی القبور وقال تعالی انکا لا تسمع الموتا کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن نے صاف لکھ فرمایا ہے کہ مردے سنتے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا وقت اجابا فلفت ہے وغیرہ عن الحدیث الوارد فی اے حدیث و اہل القلیب بدر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی حدیث میں آیا ہے کہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فتح القدیر وغیرہ نے اس حدیث کا جواب دیا ہے فتح الباری وغیرہ نے جس حدیث میں قلیب بدر کے سننے کی بات آئی ہے وہ اول حدیث سما کرخصوص ان میں اول الوضاف القبر کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس سے مراد سننا نہیں برزخ میں سمجھنا ہے اور جو لوگ وہ دوسری روایت کر آل والے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مخصوص ہے اول وضاح کے ساتھ یہ مفتی عزیز الرحمان دیوبندی لکھتے ہیں ذرا آگے چلو دسویں نمبر پر ایک اور عالم مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اس کو تو شاید مان لے مسئلہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن آج کل یہود و نصارہ کی خفیہ تعلیمات نے اتنا کام ضرور دکھایا ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اکابرین اکابرین دیوبند دیوبند کا رٹ لگاتے ہیں اور قرآن آیت اتخذو احبارہم خز من ارباب اللہ کے مطابق یہی وہ نقشہ ہے جس میں لوگوں نے عیسائیوں کی طرح اپنے پیروں اور مرشدوں اور علماء کو رب بنا لیا ہے افسوس ہم نے بارہا آزمایا ہے اللہ گواہ ہے اکثر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے مطمئن نہیں ہوتے لیکن جیسی ہی ان کی اپنی جماعت یا گروہ کا کوئی فرد پیر یا عالم کہہ دیتا ہے تو فوراً مطمئن ہو جاتا ہے افسوس سے کسی سے اللہ کے لیے محبت اپنی جگہ مگر اتنا غلو کہ حلال اور حرام جائز اور ناجائز تک میں ان کی پیروی کرنا اور اللہ اسی کو قرآن نے قرآن کریم نے اسی کو رب بنانا ہی فرمایا ہے حدیب ابن آتم کی مضبوط روایت ہے وہ اسی دال ہے کہ جو لوگ اپنے اکابر کی بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے مولوی کی بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں قرآن اور حدیث پر مطمئن نہیں ہوتے یہی اخبار سو اور رحبان سو کو رب بنانے کے مترادف ہے بعض جگہ ایک دستور ہے اس کے بارے میں مفتی مولانا شرف علی تانوی کا قور پیش کرتا ہوں بعض جگہ دستور ہے کہ جب مردہ کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے اس وقت اس مردے کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ میرا سلام رسول اللہ سے کہہ دینا شیعہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن آج کا دیوبندی بھی ان سے کوئی پیچھے نہیں بریلی تو ہے ہی ان کی طرح اب مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اس دستور کے بارے میں کیا کہتے ہیں مردے کو کفن اور غسل دینے کے بعد کانس میں کہہ دیتے ہیں کہ میرا سلام رسول اللہ سے عرض کر دینا اگر مردہ سنتا ہے پھر تو یہ سلام بھیجنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے پھر تو صحیح ہے لیکن اگر مردہ نہیں سنتا تو پھر یہ سلام بھیجنا غلط ہے اب مولانا اشرف علی تانوی اس کے جواب میں امدادیہ تتمہ جلد اول صفحہ نمبر سینتالیس پر لکھتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ بعض سلف سے ثابت ہے کہ مردے کے ہاتھ برزخ والوں کو سلام کہہ دیتے تھے اس بنا جائز ہے مگر یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب مردہ بات کے سننے سمجھنے کے لائق ہو یعنی موت سے قبل ہوش میں ہو نہ کہ کفنانے کے بعد کہ محض محمل ہے دیکھو اشرف علی رحمہ اللہ کی تشریح یہ ہے کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارے اسلاف صحابہ اور تابعین ایسا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو سلام کہتے تھے کہ رسول اللہ سے میرے سلام کہہ دو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کہتے تھے جب مردہ مرا ہوا کنی کی حالت سے پہلے جب کسی آدمی پر موت کے اثار ظاہر ہو جاتے تھے اور اب تک روح نکلی ہوئی نہیں ہوتی تھی تو زندگی میں اس سے کہتے تھے کہ بھائی اگر تو مر گیا تو میرا سلام رسول اللہ سے عرض کر دینا کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ سننے کے قابل ہو یعنی موت سے خبر ہوش میں ہو کہ کفنانے کے بعد محض محمل ہے کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ مر جائے تو پھر یہ بات فضول ہے کیا ہے فضول اب ذرا اس پر غور کرو بار بار غور کرو ایک اور حوالہ دیکھو عن مہمات التصوف صفحہ نمبر چار سو ستائیس پر اشرف علی تھانی اس سے بھی زیادہ اچھی بات لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں عوام کا سا اعتقاد یعنی عوام کی طرح اعتقاد کہ اس کو یعنی مردے کو حاضر و ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں یہ سریح ضلالت ہے کہتے ہیں جو لوگ عوام کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے تصرف بھی کرتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہی ہے اگر اس کی اصلاح بدون انکار سما کے نہ ہو سکے کہتے ہیں اگر ایسے کم عقل لوگوں کی اصلاح اس کے بغیر ممکن نہ ہو کہ مردوں کی سننے کا آدمی انکار کرے تو انکار سما واجب ہے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سننے کا انکار کرنا واجب ہے سننے کا انکار کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ مردے کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ اختلافی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہو تو انکار کرنا واجب ہے کیا ہے واجب ہے اب ان مولیوں پر شاید واجب نہ ہو اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کس کس دیوبند کی بات کرتے ہیں یہ کس اشرف علی تانوی کے مرید ہیں جو اشرف علی تانوی دیوبند کا تھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان مردوں کے سننے کا انکار واجب ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں اقرار واجب ہے مردے سنتے ہیں جی دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اللہ اکبر تھانوی رحمہ اللہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی لوگ مردوں اور مزاروں کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا تھا پھر آج کے زمانے میں یہ بہانہ ڈھونڈنا کہ جی لوگ لوگوں کا مطلب یہ ہمارا مقصد یہ تو نہیں کہ کوئی ان سے مانگے ان کو پکارے ان کو بلائیں یہ بہانہ ہے ذرا ٹنڈے دل سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کہ آج کل کی عوام نے اس امکان سما سے مردوں کو ہر چیز پر عالم متصرف ہر وقت ہر کسی کے سننے کا عقیدہ نہیں بنا اسی سننے کی وجہ سے سارے شرکیات بن گئے مفتی بلکہ مرشد تانوی اشرف علی تانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوہ جلد چار صفحہ چھہتر پر ایک قانون بیان کرتے ہیں زبردست وہ لکھتے ہیں قاعدہ ہے کہ جو امر شرعن مطلوب و مقصود ہو اور اس میں مفاسد منظم ہو جائیں تو اس کو تو اس امر کو ترک نہ کریں گے بلکہ خود ان مفاسد کا انسداد کریں گے اور جو امر مقصود نہ ہو اس میں غلبہ مفاسد سے خود اس امر کو ترک کریں گے کہتے ہیں کہ جو چیز شرعن مقصود اور مطلوب نہ ہو اس میں اگر مفاسد نکل آئیں تو اس کام کو ہی چھوڑ دو لیکن اگر کوئی کام اہم ہو اسلام میں مقصود ہو اور اس میں مفاسد نکل آئیں تو پھر اس کام کو تو نہیں چھوڑیں گے لیکن مفاسد کو ترک کریں گے نکالیں گے اب اس امداد الفتاوہ جل چار صفحہ چیتر اور التکشف عن مہمات تصوف چار سو ستائیس دونوں حوالوں کو ملا دو غور کرو تکشف کے حوالہ سے گزر چکا کہ اصلاح مفاسد سے انکار سما کے بغیر اگر کہتے ہیں کہ اصلاح مفاسد انکار سما کے بغیر ممکن نہ ہو تو انکار سما واجب ہے تو اس عبارت سے یہ بات پتہ چلی کہ اس بات سما تھانوی کی نزدیک کوئی مطلوب اور مقصود امر اگر اگر مردوں کا سننا تھانوی رحمہ اللہ کی نزدیک مقصود اور مطلوب ہوتا تو وہ اس کے ترک کرنے کو واجب نہ سمجھتا وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ انکار سما واجب ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی نزدیک مردوں کا سننا نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے محمد سمجھ لیا انہوں نے مگر آج کے جدید دور کی نیم دیوبندیت حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ جی مردے سنتے ہیں جی دیکھتے ہیں ارے واہ ارے واہ کیا دیوبندیت ہے اللہ اکبر تقریباً یہ دس علماء دیوبند کے بے شمار ایک ایک مولوی کے دس دس حوالے میں نے دیے پانچ پانچ چار چار حوالے دیے سب نے یہی کہا کہ مردے نہیں سنتے بلکہ یہاں تک کہا کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے نہ دور سے سنتے ہیں نہ قریب سے سنتے ہیں یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا حوالہ گزر گیا میں نے نہیں کہا اپنی طرف سے اب گیارہ نمبر مولانا حسین علی الوانی جو علامہ گنگو ہی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ تحریرات حدیث صفحہ نمبر دو سو آٹھ میں لکھتے ہیں فلقول ثابتو ان اجزاء البدن من المیت لا سما لها کہتے ہیں کہ پکی بات یہ ہے کہ بدن میت کے اجزاء میں سما کی صلاحیت نہیں ہے نیز ایک اور کتاب تحریرات حدیث دو سو دس میں لکھتا ہے فائند الحنفیت الجسد و میت اللہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک مردے کا بدن مردہ ہے وہ سنتا ایک طویل عبارت پہلے اس کی گزر گئی ہے فتح غرائب کے حوالے سے البتہ برغت الحیران دو سو ستاون میں لکھتے ہیں اور تحقیق سما الموتا کے متعلق یہ ہے کہ بدن نہیں سنتے جیسا کہ آیت فائنکلا تو اس میں الموتا سے معلوم ہوتا ہے اور باقی آیات بھی دال اعلی عدم سمائے موتا ہیں اور روح زندہ ہے وہ سنتا ہے جب قریب ہو لیکن روح کہاں ہوتی ہے وہ تو علیین میں یا سجین میں ہوتی ہے اتنے دور سے وہ بھی نہیں سنتی علامہ عبدالحی لکھنوی بارواں عالم ہے یہ کون کیا ہے کتنا ہے بارواں عالم ہے دیوبند کا وہ مجموعہ الفتاوا جو خلاصہ الفتاوا کی حاشیہ پر لکھا ہوا ہے جلد چار صفحہ نمبر تین سو چونتیس میں لکھتے ہیں حنفیہ بارہ مختلف اکثر قائل جوازن برین بنا کے سماع محت ثابت چنان کے در کتاب المان فتح القدیر و در مستخلص شرح و شرح ہدایہ و در مختار و دیگر فتح سراہتن و اشارتن و اشتاث ہر کی خواہد ببینت و واضح بات کہ ہمی مذہب اکثر فقہائے قابل زمانہ است چرا کی درین احتیاط است ترجمہ وہ لکھتے ہیں ہمارے حنفی فقہا اس بارے میں مختلف ہیں اکثر آدم جواز کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ اکثر فکاہ احناف مردوں کے سننے کے قائل اس لیے کہ سماع موتا ثابت نہیں ہے چنانچہ فتح القدیر مستخلص کفایہ در مختار اور دیگر فتاوہ کتاب الایمان میں سراحتن و اشارتاً لکھا ہے جو چاہے دیکھ لے واضح ہو کہ یہی مذہب اکثر فقہا کا ہمارے زمانہ میں فتوہ کے لائق ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے اب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس کی ایک لمبی عبارت ہے توسل بہل المقابر کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں امداد المفتین صفحہ نمبر ایک سو پچانوے سوال نمبر اٹھاسٹھ الاشاد کراچی وہ لکھتے ہیں اصال ثواب کے لیے قبر پر جانے کی ضرورت یہ لوگ جو قبروں میں جاتے ہیں یہ بڑے بڑے قبروں کے پاس عورتیں آتی ہیں مرد جاتے ہیں اگر تم ان سے کہو کیوں جاتے بھائی وہاں تو آ کریں اصال ثواب کریں تو مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ اصال ثواب کے لیے قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ثواب ہر جگہ سے پہنچتا ہے پھر آگے لکھتا ہے اگر دعا کے لیے قبر پر جائے تو دعا میں صاحب قبر کو خطاب نہ کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنے کی نیت چلا جائے تو وہاں دعا میں مردے کو خطاب نہ کرے کہ اللہ تمہیں بخش دے اللہ تمہیں ایسا کرے اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں اگر وہ سنتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مردے کو خطاب نہ کرے امداد المفتین صفحہ سو چھیانوے سوال نمبر انہتر پر لکھتے ہیں توسل بزرگوں کے ساتھ جائز ہے مگر اہل قبر کو خطاب اگر سمائے موتا کے اعتبار پر مبنی ہے تو درست نہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر توسل بل اولیاء کرتا ہے تو یہ ان کی نزدیک جائز ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر خبر کو خطاب سمائے موتا کے اعتقاد پر مبنی ہے کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے تو درست نہیں اگر محض احتمال کے درجہ میں ہے تو مذائقہ نہیں مگر پھر بھی احتیاط اجتناب میں ہے کہتے ہیں کہ خیال کرے کہ اس کا عقیدہ نظریہ یہ نہ ہو کہ مردہ سنتا ہے یہ مفتی اعظم پاکستان کہتا ہے اور ایک لمبی عبارت ہے ان کی ان کا ایک رسالہ ہے آدل الامور فی سماع اہل القبور یہ مفتی شفیع صاحب کا رسالہ ہے آدل الامور فی سماع اہل القبور امداد المفتین صفحہ نمبر چار سو انتالیس سے لے کر چار سو چالیس تک کتاب الجنائز سوال نمبر تین سو ایک پر درج ہے اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں حیات بعد الموت انبیاء و شہداء کی تو اپنے اپنے درجوں کے موافق ثابت ہی ہے عام اموات کی ارواح کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے کہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء کی زندگی ثابت ہے لیکن وہ زندگی روح کی زندگی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ نوعیت اس حیات کی حیاتی ناسوتی یعنی دنیاوی سے مختلف ہے ان کی زندگی دنیاوی دا بتا ستا توحید سنت اوپ مرکز اسلامی کیسٹ ہاؤس دوبند بازار جہانگیری کی ہر سات دو مدینہ مسجد سرا پخوا کی دو جناب فتح اللہ سے سرا ملاوی گی ملاویگی اور دینا اللہ آباد دینی تقارو تکارو کیسرہ